السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور نائن سکس دھیان سے سنیے شیطان انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے ایک حدیث شریف میں اس کی تاکید آئی ہے کہ جب صبح سویرے بیدار ہو کر وضو کرو تو تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر ضرور جھاڑ لیا کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کی ناک کے باسے میں رات گزارتا ہے اس میں پیشاب اور غلازت کرتا ہے اور جب سونے کے بعد انسان اٹھتا ہے تو ناک کے اندر میل کچیل بھرے ہوئے ملتے ہیں اس میں شیطان کی غلازت کے اثرات ہوتے ہیں جب وضو میں ناک اچھی طرح جھاڑ لی جائے گی تو شیطان کے اثرات صاف ہو جاتے ہیں حدیث شریف سنیے عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليستنصر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه الحديث رواه البخاري ترجمه حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو کر وضو کرے تو ضرور تین مرتبہ ناک جھاڑ لے اس لیے کہ شیطان اس کی ناک کے باسے میں رات گزارتا ہے یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اس اس لیے کا بہت اہتمام کریں کہ شیطان نے رات گزاری ہے اور ایک حدیث اور سن لیں کہ اگر کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے اس لیے یہ دونوں حدیث ذہن میں رکھیں اپنے بچوں کو ہی بتا دیا کریں اور اس پر ہم اس اس, پر پر عمل کر یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اب ایک نصیحت سن لیجئے کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر دھوکا مت کھانا کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر کوئی بہت بڑا بزرگ آپ کو دکھائی دے کیسا یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں کبھی دھوکا مت کھانا یہ نصیحت یاد رکھنا با عزیز بستانی رحمت اللہ علیہ کا ایک عجیب غریب مقولہ اور نصیحت ہے کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ درجے کی تک کرامتوں کا مظاہرہ کر کے ہوا میں اڑ رہا ہے تب بھی اس کے دھوکے میں نہ آنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کیا حکام شریعت اور حفظ حدود کے معاملے میں اس کا کیا حال ہے یعنی اللہ کے احکامات کو خود پورا بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کرتا ہے نہیں کرتا اس لیے جب تک خود نہ دیکھ لو کہ یہ آدمی دیندار ہے کہ نہیں تب تک کبھی بھی دھوکے میں نہ آنا یہ دونوں مضمون میں نے بکھرے موتی جلدوم صفا اسی اور صفا ستتر پر لکھے ہیں شیطان انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے یہ بھی سفا ستتر پر ہے اور کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ یہ صفا اسی پر ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اب جو ہے آج میری رائے یہ ہے تین مرتبہ اخلاص پڑھ کر سارے مرحومین کو اس کا ثواب دے دو تین مرتبہ سر اخلاص پڑھ کر سارے مرحومین کو اس کا ثواب دے دو اللہ تعالیٰ آپ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنے مسلمان اسلام کے حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں اے اللہ ان کے ہڈی ہڈی کو تو جنت نصیب فرما اور ان کے مغفرت فرما اور اللہ تعالیٰ جو مسلمان اس وقت زمین کے اوپر ہیں ہم سب کی تو مغفرت فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر للہ رب العالمین